تیئیس اکتوبر دو ہزار سات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو بلا شبہ اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے وقت لوہم حیث و ثقیف اور ان کے ساتھ قتال کرو جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا والفتنہ تو اشد من القتل اور فتنہ یعنی کفر و شرک یہ قتل و قتال سے بھی بڑا گناہ ہے ولا ولاۃقاتلوح عند المسجد الحرام اور نہ ان کے ساتھ قتال کرو مسجد حرام کے پاس حتیٰ یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ اگر اس جگہ بھی قتال کر دیں تو اجازت ہے فن قاتلو کم اگر وہ تمہارے ساتھ اس مقام پہ بھی قتال کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ قتال کرو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کو بدلہ دیتا ہے اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ تقریباً ارکان اسلام کے متعلق باتیں تھیں اس سے پہلے روزے کا ذکر ہوا نماز کا ذکر ہوا اعتکاف کا زکوٰۃ کا یہ تمام چیزیں ارکان اسلام ہیں ارکان اسلام کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا رکن وہ جہاد کا رکن ہے بعض حرات نے وراثت کا بعض نے دوسری چیزوں کا لکھا ہے بہرحال یہ سم سب اہم فرائض ہیں جب جب جیسے جیسے موقع محل کی مناسبت کے ساتھ مسائل سامنے آئیں تو اسی لحاظ سے پھر جہاد کا حکم بھی سامنے آتا ہے پہلے تو جہاد اور قتال کا فرق بتانا ہے جہاد جہد سے مشتق ہے بمانہ محنت کوشش صحیح اور قتال قتل سے مشتق ہے قتلن لڑائی کرنا قتل کرنا یعنی بالفعل لڑائی کا نام قتل ہے اور جہاد تو معنی ہے کوشش چنانچہ جب جنگ آپس میں شروع ہو جائے تو اس کو قتال کہتے ہیں اور جہاد اپنے اندر ایک وسیع معنی کو رکھتا ہے جہاد کا لغوی معنی تو آپ کو بتایا ہے کوشش جہد سی محنت اور اصطلاح شرح میں جہاد کہتے ہیں طاقت ظاہری اور طاقت باطنی کے ذریعے سے اصول امن اور بقائے امن اور اقامت دین کے لیے کوشش کرنا جہاد لغوی معنی کوشش محنت صحیح ہے شرع اصطلاح میں جہاد کی تعریف یہ ہے کہ ظاہری طاقت اور باطنی طاقت کے ذریعے سے حصول امن اور بقائے امن اور اقامت دین کے لیے کوشش کرنا اس میں جہاد ب سیف بھی داخل ہو جاتا ہے کتال سیف بھی جہاد کی اس تعریف میں کتال سیف بھی داخل ہے اور دین کی خدمت بعض و نصیحت بھی اس میں داخل ہے اور کوئی شخص کچھ لکھ کر دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے کوئی اور لوگوں کو اچھی بات سمجھا رہا ہے دوسرے برے کاموں سے روک رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جہاد کی تعریف میں داخل ہیں جیسے کہ جہاد کی تعریف میں قتال بالسیف داخل ہے دوسری بات جہاد کے متعلق یہ ہے کہ جہاد دو طرح کا اسلامی شریعت میں رہا ہے اور ہے ایک جہاد اقدامی اور ایک جہاد دفاعی جہاد اقدامی جو ہے وہ بالفعل مسلمانوں کا ابتدا کرنا قتال کے لحاظ سے یہ جہاد اقدامی ہے اور جہاد دفاعی یہ ہے کہ کفار کی طرف سے مشرقین کی طرف سے مخالف کی طرف سے لڑائی شروع ہوئی اور اس کے بچاؤ کے لیے مسلمانوں نے آگے جہاد شروع کیا تو یہ جہاد دفاعی ہے عموماً جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو زیادہ وجود میں آیا ہے وہ جہاد دفاعی ہے جہاد اقدامی بہت کم نوبت آئی ہے اس کی غزوہ بدر ہوا تو مدینہ اور مکہ کے درمیان تقریباً تین سو میل کا سفر ہے تو وہ مدینہ طیبہ سے چند میل پر ہے بدر کا مقام مدینہ طیبہ سے چند میل پر ہے بدر کا مقام تو کفار وہاں تک پہنچ گئے تھے یعنی دو سو سے زیادہ میل مشرقین مکہ سفر کر کے آ گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ادھر مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے باہر نکلے تو یہ بھی جہاد دفاعی ہے پھر اس کے بعد دوسرا قصبہ وجود میں آیا غزوہ احد تو غزوہ احد تو آپ مدینہ طیبہ کا حصہ ہے جن حضرات کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے اور جو جا رہے ہیں دیکھ لیں گے کہ اب تو وہ مدینہ طیبہ کا ایک محلہ ہے عہد مقام تو یہ وہ لوگ گویا کہ اتنا سفر کر کے ڈھائی سو میل سے زیادہ سفر کر کے مدینہ قریب پہنچ گئے تھے یہ بھی جہاد دفاعی ہے پھر تیسرا جہاد وجود میں آیا جس کو جہاد خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں وہ بھی بالکل مدینہ طیبہ کا آج کل حصہ ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد اقدامی کی نوبت بہت کم آئی ہے جہاد دفاعی کی نوبت زیادہ آئی ہے اور اب بھی اصلا مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ جہاد دفاعی ہی کریں اللہ ہے کہ جہاد اقدامی کے طور پر تمام امت مسلمہ آپس میں متفق ہو اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلامی امن دینا چاہتے ہیں تو جہاد اقدام کر سکتے ہیں منع نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن عموماً جو ہوا وہ جہاد دفاعی ہے اب بھی دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے جہاد وہ جہاد دفاعی ہے جہاد اقدامی نہیں ہے کہ کشمیر میں کے مسلمان مظلوم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کفر کا تسلط ہے عراق کے اندر اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہی بات ہے فلسطین میں اگر بات ہو رہی ہے تو یہی بات ہے کہ اپنے شہروں کے اندر اپنے ملکوں کے اندر مسلمانوں کو کافر رہنے نہیں دیتے یہی بات افغانستان کے اندر ہے یہی ان ماورا نہر والی ریاستوں کی ہے بوسینیا چچینیا کہ وہاں کفر کا تسلط ہے اور مسلمان آزادی چاہتے ہیں یہ سب جہاد دفاعی کی قسمیں ہیں جہاد اقدامی اس میں کوئی بھی نہیں ہے جہاد اقدامی ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد اقدامی ہوا بعد میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں جہاد اقدامی ہوا مروان باسی خاندان کے دور میں جو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ پہنچے سندھ تک یہ جہاد اقدامی ہے تو جہاد کی دو قسمیں جہاد دفاعی اور جہاد اقدامی ہے مکی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی گئیں صرف اس وجہ سے تکلیفیں دی گئیں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں بن رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں مان رہے ہیں یہ اس وجہ سے تکلیف دی جاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو یہی حکم تھا صبر کریں تحمل کریں بس معاف کریں آگے سے جوابی کارروائی یعنی جہاد دفاعی کی بھی اجازت نہیں تھی کہ بالکل خاموشی ہے یہ تیرہ سال مکی دور اسی طرح رہا ہے جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی یہ گفت و شنید شروع ہوئی کہ مشرقین مکہ کے پروگرام بن رہے ہیں وہ مدینہ پر چڑھائی کریں گے تو یہ حضرات سارے دعاؤں میں مصروف ہو گئے کہ اب تک تو ہمیں اجازت نہیں ہے دفاعی جہاد کی بھی اجازت نہیں ہے اور اب ہم تو اپنا علاقہ انہی کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے ہیں تو اب یہ لوگ ہمیں مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے بس دعاؤں میں مصروف ہو گئے اللہ تعالیٰ سے حل مانگنے لگ گئے اجازت چاہنے لگ گئے جہاد کی تو بعض حضرات نے اس پر یہ ایت کریمہ لکھی ہے کہ نازل ہوئی اور بعض رات نے وہ عزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا والی ایت لکھی ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی کہ جس میں جہاد کی اجازت دے دی گئی فرمایا و قاتل فی سبیل اللہ الذین یو ولا کم اب کتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ کتال کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کا ارادہ ہے کر رہے ہیں جیسے بدر ہوا ہوا احزاب وغیرہ ولا تعتدو لیکن حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے بے شک انہوں نے بہت ظلم کیے انہوں نے صحابہ کرام کو مسئلہ بھی کیا کسی کو دو لخت بھی کیا کسی کو انگاروں پہ لٹایا کیا سے کیا ہوا لیکن حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بس صحیح سیدھے تلوار سے قتال ہو کسی کا آنکھ ناک کان کاٹنا جیسے کافر لوگ کرتے ہیں ایسا مسلمانوں کو بجا نہیں ہے مناسب نہیں ہے حوصلہ نہ کریں بس قتل کر دیں کافر جو قتال کے لیے ہیں ولا تعددو کا دوسرا مطلب یہ ہے حد سے تجاوز نہ کرو کہ ان کو جلاؤ نہیں جلانے کا حکم کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کسی کو جلائے وہ ولا تعداد کی تیسری تفسیر کے حد سے تجاوز تم نہ کرو کہ عورتوں کو بچوں کو ضعیفوں کو معذوروں کو اور مزدوروں کو قتل نہ کرو جب مسلمانوں کا جہاد شروع ہوا کفار کے ساتھ تو اس وقت یہ اصول ضابطہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں بالفعل ان کے ساتھ قتال کرو جو گھروں کے اندر امن میں رہ رہے ہیں بعض مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل نصيا نساء والصبیان والاعرج والعمال والراہبین کہ منع فرمایا قتل کرنے کو عورتوں کفار کی عورتوں کو کفار کے بچوں کو ان کے معذوروں کو ان کے بوڑھوں کو اور عمال کو عمال کام کرنے والے مزدور وہ برابر ہی ہوتے ہیں یعنی وہ کسی سیٹ کے لوگ نہیں ہوتے مزدور لوگ وہ جب دیکھتے ہیں کہ آج کام کفار کی بستی میں مزدوری وغیرہ مستری مزدوری تغاری کا مل رہا ہے تو وہ ان کافروں کی بستی میں چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے یہ نہیں ہے ان کا مطلب کہ ہم کافروں کی جماعت کے لوگ ہیں لہٰذا ان تو مزدوروں کو قتل نہ کرو بے شک وہ انہیں کہ مذہب کے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کہ کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں قتل کے لیے نہیں آئے ایسی عورتیں ایسی بوڑھے ایسی معذور اور ایسی ہی وہ راہب راہب عموم سابقہ کے ان درویشوں کو کہتے ہیں کہ جو زاہد دنیا ہیں بس انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے بس وہ اپنے اللہ اللہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں وہ شر پسند یا فتنہ ڈالنے والے لوگ نہیں ہوتے تو ایسے راہبوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر ان معذوروں میں سے عورتوں میں سے بوڑھوں میں سے بچوں میں سے راہبوں میں سے کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں آ گیا اور ان کو مشورہ دے رہا ہے یا عورتیں کچھ مرثیے پڑھ کر کچھ گیت گا کر ان قاتلوں کا کیا کہتے ہیں لڑنے والوں کو برنگیختہ کر رہی ہیں تو پھر ایسے ان معذوروں کو بھی عورتوں کو بھی بچوں کو بھی بوڑھوں کو بھی جو میدان قتال میں آ کر مسلمانوں کے خلاف کسی درجے میں تو وہ حصہ لے رہے ہیں ان کو قتل کرنا پھر جائز ہے تو فرمایا کہ وقات فی سبیل اللہ یو قاتلو ولا تعتدو کہ ان کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو جس کی میں تفصیلی بات بیان کر دی ہے کہ حد سے تجاوز کا کیا مقصد ہے ان اللہ لا حب المعتدین اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے وقت الوحم ہے اس و باخرجوح ہوں حیث سواخ رجوع کم و الفتنا تو اشد و من القتل جہاں تم ان کو پاؤ تو قتال کرو جب قتل کا حکم یعنی جہاد کا حکم دے دیا گیا جہاد کی اجازت دے گئی دے دی گئی اور مشرقین مکہ تو ایک عرصے سے تعصب کے یوں ہی دانت پیستے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا ہے کیسے قتل کرنا ہے اس لیے وہ فنڈ جمع کر رہے ہیں آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں آئے دن ہر سال مسلمانوں کو گویا مدینہ طیبہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے تو اب یہ مشرقین مکہ کے جوفر جہاں سے بھی تم کو ملیں ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے کہ ان کی ہر وقت سوچ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں واخرجو ہم منحص وخرجو کم کا تعلق فتح مکہ کے ساتھ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اجازت آپس میں دونوں اعتبار سے اور بہت ساری کڑی شرائط کے ساتھ ایک سلو طے ہو گئی جس پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان شرائط پر خوش بھی نہیں تھے کہ اتنی زیادہ مشکل شرائط لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھانے سے ترغیب دینے سے کہ کوئی بات نہیں ہے اسی میں خیر ہے بس سلو یوں ان شرائط کے ساتھ ہو جائے جب سلو میں حد بندی ہو گئی تھی جنگ بندی کی شرائط طے ہو گئی تھی تو پھر اس کے مطابق سب کو عمل کرنا چاہیے تھا لیکن اس میں سلو کو توڑنے والے لوگ بھی مشرقین مکہ ہی بنے یہی وجہ ہے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں جمعہ کے بیانات میں کہ انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا مدینہ طیبہ میں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے سلو توڑی ہے آپ نے ان کی غلطی اور معذرت کو قبول نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے سلو کے خلاف باتیں کی ہیں اور کارنامے کیے ہیں ہم اب سلو ختم کر رہے ہیں جب صلح حدیبیہ والی صلح مشرقین مکہ نے ختم کر دی تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کو اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی اور اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کرے ہمیں اجازت دے دی گئی ہے مکہ کو فتح کرنے کی اس میں جو عام سنجیدہ قسم کے لوگ تھے وہ پہلے سے ہی ہتھیار ڈال کے علیحدہ ہو گئے دو ایک لوگوں کو اپنے کسی فن حرب پر گھمانڈ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے میدان میں آئے اس میں یہ شرائط طے کر دی گئی تھی کہ ولا تو قاتل عند المسجد الحرام حتیٰ قاتل فی کہ تم مسجد حرام کے قریب کتال نہ کرنا ہاں اعلان کر دو کہ مکہ اب ہمارے قبضے میں ہے کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ نہ کرے اگر کوئی مقابلے کے لیے آئے گا ہم اس کے ساتھ قتال کریں گے تو اس وقت ایک دو چند آئے لیکن آپ نے تو اعلان کر دیا تھا من دخل ادارہ بھی سفیانہ کا نام اور اس کے بعد پھر وسیع اعلان کر دیا تھا کہ جس کے دروازے کھول گئے اور دوسرے ادھر جا کر امن لے رہے ہیں پناہ لے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کوئی قتل و قتال نہیں کریں گے خواہ وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے لیکن وہ سیڈ میں ہو گئے تو ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے ہماری جب وہ سارے سامنے آ گئے سر نگو ہو گئے ہو کے بیٹھ گئے ابھی ایمان نہیں لایا تھا تو کہنے لگے کہ حضرت آپ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا وہی معاملہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم کہ کوئی گلہ شکوے کی بات ہی نہیں ہے جو پرانی کہانی ہے اس کو سب چھوڑ دیں بھلا دیں اسی آپ کے اف و کرم کی وجہ سے بہت سارے مشرقین مکہ مسلمان ہو گئے تھے اسی موقع پہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہر جو ہندا جنہوں نے واشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا تھا واشی کو یہ کہا تھا کہ آپ کو آزاد کرا دیں گے وغیرہ اور بڑے بڑے قسم کے ماضی کے گناہ گار کہ جنہوں نے بڑے بڑے اونچے صحابہ کرام کو قتل کیا تھا آپ نے سب کو معاف کر دیا چنانچہ اس معاف کی وجہ معافی کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے فرمایا وہ ان قاتل فقتلوہم کہ اگر وہ مسجد حرام کے پاس تمہارے ساتھ قتال کریں تم پر حملہ کر دیں تو پھر اپنے بچانے کے لیے اتنی اجازت ہے اسی موقع پہ جو فتح مکہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بیان فرمایا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ اسی طرح محترم ہے جس طرح پہلے تھا آج کے بعد بھی اسی طرح ہے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے مکہ فتح کرنے کے لیے اس کو دارالاسلام بنانے کے لیے قتال کی اجازت دی گئی تھی اب مجھے بھی اجازت جو مجھے دی گئی تھی وہ مجھے بھی اجازت ختم کر دی گئی ہے اب مجھے بھی اجازت نہیں ہے مکہ میں قتال کرنے کی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی تھی آج کے بعد بھی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے بعد میں اموی خاندان کے لحاظ سے حجاج بن یوسف نے جو زیادتی کی ہے تاریخ اسلام میں سے کسی شخص نے اس شخص کو اچھا نہیں کہا لیکن یہ بادشاہی کا غرور ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نہ مسجدیں نظر آتی ہیں نہ مدارس نظر آتے ہیں اور حتیٰ کہ ان لوگوں کو تو حرم پاک بھی نظر نہیں آیا کہ من جلیق چلے حجاج بن یوسف نے چلائے اور بیت اللہ شریف کو شہید کیا آگ لگا دی گئی تھی اور یہی ترتیب پھر ایک دور میں مدینہ طیبہ پہ بھی گزری ہے کہ اور دکھ کی بات یہ ہے دوستو مدینہ طیبہ پر یا مکہ مکرمہ پر کسی کافر حکمران نے اگر گولے چلائے ہوتے تو کیا بات تھی ہمارے پیغمبر پر وہ گولے چلاتے رہے تو مکہ اور مکرمہ مدینہ منورہ پر گولے چلا دیتے تو کیا بات تھی کوئی حرج نہیں تھی دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنے ناموں کے ساتھ اسلام کا لقب لگانے والے اور اپنے آپ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہنے والے ان ظالم بادشاہوں نے مدینہ طیبہ کی گلیوں کے خون سے رنگا اور مکہ مکرمہ میں وہ منجلیق چلائے کہ جس سے بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ آئندہ کے لیے کبھی کوئی اجازت نہیں تھی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے صحیح بات کر رہے تھے لیکن بادشاہوں کا جو غرور ہے نا یہ ابلیس سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ ان کو ہر طرح کی سیاہی سفیدی کوئی نظر نہیں آتی اور اپنی انا کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں تو فرمایا کہ ایسی ہی جزا ہوتی ہے کافروں کی تم کو انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا آج جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ٹھیک بعد میں اعلان ہو گیا کہ مشرقین یہاں مکہ مکرمہ یعنی خطۂ عرب سے نکال دیے جائیں